حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے قربانی وہ قطن بھی نہیں اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکرا ہے کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لوں لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پینتالیس